اور اللہ چاہتا تو وہ شرک ناؤ کرتے اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان ناؤ کیا اور تم ان پر کروڑی حاکم آلہ ناؤ